نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا خاص شو کیا کہتا ہے اسلام میں ہوں پناز اور کیا اسلام ایک کٹر پنتھی مذہب ہے کیا مسلمان کٹر ہوتے ہیں کیا اسلام کٹر پنتھ سکھاتا ہے اور کیوں یہ وچار دھارا یہ سوچ جو ہے ہمارے ارد گرد یہ سوال آتا ہے یہ سوچ پنپتی ہے کیا قرآن حدیث اتنی سخت سختی بڑھتی ہیں کچھ ایسی پابندیاں لگاتی ہیں جس سے اسلام کے فالوورز جو ہیں کٹر ہو جاتے ہیں یا پھر کہیں نہ کہیں جو اس دھرم کا پرچار پرسار کر رہے ہیں وہاں کوئی کمی یا ایک مس انفارمیشن ایک غلط پروپگنڈا جا رہا ہے اسی سوال کا جواب آج ہم تلاشیں گے ہمارے ساتھ ہمارے خاص مہمان اس وقت جڑ چکے ہیں پاکستان سے ہمارے ساتھ ایڈم سیکر اس وقت جڑ رہے ہیں اور عبدالگنی صاحب ہمارے ساتھ اسلامک اسکالر جڑ چکے ہیں عبد الغنی جی ہمارے ارد گرد بھی ہم کئی بار سنتے ہیں ارے مسلمان بڑے کٹر ہوتے ہیں ارے اسلام بڑا کٹر دھرم ہے یہاں پر کوئی لینینسی نہیں ہے یہاں معافی کی گنجائش نہیں ہے یہاں بہت سختی ہیں یہاں بہت پابندیاں ہیں کیا واقعی میں اسلام کٹرپن سکھاتا ہے دیکھیے اسلام بالکل کٹر مذہب نہیں ہے یہ ساری دنیا کے لیے اپیل کرتا ہے ساری دنیا میں اسلام اسلامی مسلمان پرامن ہیں کہیں کہیں کچھ حادثات ہو جاتے ہیں اور دوسری اہم بات سب سے ہے کہ اسلام کا جو نظام ہے وہ دنیا کا سب سے اچھا نظام ہے سارے دھرموں کا سب سے اچھا نظام ہے جو بھی اگر آدمی کوئی غلطی کرتا ہے تو یا تو اس کو معاف کر دیا جاتا ہے یا اس کو اسی حساب سے سزا دی جاتی کیا بات کریں سلمان رشدی صاحب کو کہاں معاف کیا گیا حالانکہ وہ غلط تھے نہیں تھے یہ تمام چیزیں سلمان رشدی نے ایسی غلطی کی نا ہاں نہیں سلمان رشدی نے ایسی غلطی کی تھی رسول اللہ علیہ وسلم پہ سلمان رشدی نے ایسی غلطی کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اس نے کیا بولتے غلط کتابیں لکھی بغیر کسی دلیل کے بغیر کسی اوتھینٹک کیا بولتے حدیث کے بنا پہ نوپور شرما نے معافی مانگ لی اس کو بھی معاف نہیں کیا گیا اس کے بعد جو جو کچھ ادے پور میں ہوا اس شخص کی تو کوئی غلطی بھی نہیں تھی نہیں اس کے ایک نابالغ بچے کا ایک پوسٹ تھا جس پہ اس کا سر تن سے جدا کر دیا گیا تو کہاں ہے اسلام میں معافی ہاں، وہ غلط آپ گجرات میں چلے جائیے وہاں پر کشن کنہیا لال نام بدلتے جاتے ہیں مہاراشٹر میں چلے جائیے کہاں کہاں ہے معافی کہاں ہے ٹالرزم نہیں دیکھیے سب سے بڑی بات یہ ہے دیکھیے سب سے بڑی بات یہ ہے میم کہ ہندوستان مختلف مذاہب کا مذہب ہے اور اس میں ہر انسان کو اپنے مذہب میں چلنے کا ایک میں میں شری لنکا سے لے جائیے ہندوستان چھوڑیے میں اسلام کی بات کر رہی ہوں میں ہندوستان کی بات نہیں کر رہی ہوں ہندوستان کے مسلمان کی بات نہیں کر رہی ہوں سر اسی لیے میرے پاس جو گیسٹ ہیں وہ پاکستان سے بھی ہیں اور آپ بھی بیٹھے ہوئے ہیں تو میں یہ کہہ رہا ہوں وہ کینیڈا میں ہے شاید اس وقت اگر میں غلط نہیں ہوں تو میں یہی کہہ رہی ہوں آپ سے کہ یہاں پر بات اسلام کی ہو رہی ہے شری لنکا میں دیکھ لیجیے کیا کیا گیا تو میں وہی کہہ رہی ہوں نا کہ کیا ٹالرنس لیول نہیں ہے کیا ایک دم ہارڈ کور لائن ہے مسلمانوں پہ سری لنکا میں تو مسلمانوں پہ بہت ظلم کیا گیا میم اچھا بودھوں نے تو بہت ظلم کیا سری لنکا کے مسلمانوں کے ساتھ ہاں، یہ تب پوری تاریخ ہے آپ پڑھ لیجئے آپ کو پتہ چل جائے گا تو ظلم کہیں صرف مسلمانوں پہ ہوتا ہے اور کسی پہ نہیں ہوتا اور اگر ہو تو پھر مار ڈالو کاٹ ڈالو جلا دو زندہ یہی سکھاتا ہے اسلام ہاں، ایک منٹ ظلم تو مسلمان ہی پہ ہوگا کیونکہ دیکھیں اسلامی دھرم حق ہے اسی لیے ظلم ہوتا ہے اچھا, اچھا۔ اسلامی اور ظلم ہوتا ہے تو مار ڈالو ڈالو وہاں کے قانون کی پرواہ مت کرو قانون ہاتھ میں لے لو مار ڈالو کاٹ ڈالو جلا ڈالو اسلام یہی سکھاتا ہے اتنا زیادہ مسلمانوں کو ستایا جاتا ہے اتنا زیادہ ستایا جاتا ہے کہ لوگ بے بس ہو جاتے ہیں اور اچھا۔ اخیر میں آ کے اپنے غصے کا اظہار اس طرح کرتے ہیں تو جائز ہے یہ مطلب اسلام کہتا ہے کہ مار ڈالو جلا دو کسی کو نہیں جائز تو نہیں کہا بھائی آپ لوگ تو کہتے ہیں کہ پیغمبر صاحب نے اگر اپنے اوپر جس نے پتھر پھینکے اس کو بھی اس کو بھی معاف کیا اس کی بھی مدد کی جس نے کوڑا پھینکا پتھر پھینکے تو یہاں تو یہاں پر دیکھیے آپ کو اتنا برداشت نہیں ہو رہا اگر کسی سے غلطی سے کچھ نکل گیا دیکھیں اور اس نے معافی بھی مانگی تب بھی آپ معاف کر کے راضی نہیں ہیں تو کٹر کیوں نہیں ہے کیریکٹر پہ ان کے کیریکٹر پہ ان کے کیریکٹر ان کے کیریکٹر پہ لانچھن لگایا گیا یہ غلط ہے تو معافی بھی تو مانگی گئی یہ غلط ہے کیریکٹر پہ معافی بھی تو مانگی گئی ہاں معافی مانگ لی ہے تو ان کو معاف کر کہاں معاف معاف کر دینا چاہیے لیکن امرود شرما نے جو جس انداز میں معافی شارلی ابدو میں معافی مانگی گئی ہے کارٹون ہی بنایا تھا سر شارلی ابدو میں شارلی ابدو نے کیا کیا تھا کوئی کیریکٹر پہ الزام نہیں لگایا تھا ایک کارٹون بنایا تھا ہم یہ نہیں کہہ رہے وہ صحیح تھا ٹھیک ہے وہ ان کی سوچ ہو سکتی تھی پوری پوری کی کے ساتھ دفتر میں کیا کیا گیا ایک اخبار والے نے کیا کیا تھا میں کہہ رہی ہوں نا تو اسلام میں کیا ٹالرنس نہیں ہے میں آپ سے پوچھ رہا کہ اسلام نہیں سکھاتا ہے کہ آپ آپ ہوئیے اپنی بات کو عدالت میں لڑیے قانون میں جائیے آپ شکایت کیجیے ٹالرنس ہے اسلام میں اس میں کوئی شک نہیں ہے اسلام اچھا۔ سب سے زیادہ ٹالرنٹ کا مذہب ہے ٹالرنس اچھا۔ ہے لیکن جب غصہ دلاتے ہو اور آدمی کی برداشت باہر ہو جاتی ہے تب وہ کوئی قدم اٹھا لے تو پھر قتل و غارت کر دو ایڈم سیکر صاحب اسلام میں بہت ٹالرنس ہے بہت سنیم اور معافی پسند دھرم ہے یہ مذہب ہے بہت سنیم ہے بہت سنیم ہے میرا پسند ہے معافی کا مذہب ہے اسلام کا پورا معافی کا مذہب ٹھیک ہے میں اچھا۔ ایڈم سیکر کا بھی اپینین لوں ایڈم سیکر کیا اسلام ایک کٹر پنتھی دھرم نہیں ہے کیا ایک کٹر مسلمان کٹر نہیں ہوتے کیا یہ ایک کٹر مذہب نہیں ہے کٹرتا سکھانے والا اچھا۔ اس کے بیسک آنسرز تو آلریڈی آپ کے غنی صاحب نے آلریڈی دے دی ہیں میرا خیال ہے کہ مجھے مزید بتانے کی ضرورت نہیں ہے جن لوگوں میں two cent of a brain already موجود ہے دے نو کہ انہوں نے آلریڈی اس کا آنسر دے دیا سلمان رشتی نے محمد صاحب کے خلاف برا کہا تھا ڈوڈ سیریسلی ابھی آپ نے بولا تھا کہ اسلام معافی سکھاتا ہے لیکن سلمان رشتی کی بک بھی بھائی صاحب نے نہیں پڑھی ہوگی اس میں محمد صاحب کا ڈائریکٹ ذکر ہی نہیں ہے وہ ایک ناول کے روپ میں فرضی ناموں کے ذریعے بنی ہوئی کتاب ہے ناول ہے بیسیکلی اس کے بعد سر لیٹ می فنش سر آپ دس منٹ سے بات کر رہے تھے سر میں نہیں بول رہا تھا الاؤ می ٹو فنش پھر آپ بالکل بولیے گا آپ کا حق بنتا بول اچھا، اس کے بعد ہاں، اس کے بعد جو ڈینمارک ہاں۔ میں لاسٹ جی، ٹائم جی۔ میں ایک پروفیسر کو مارا گیا تھا وہ ہسٹری کا پروفیسر تھا جس نے پاسٹ میں بنے ہوئے خاکوں کو اپنی کلاس میں ایز اے ہسٹوریکل ٹیچنگ بتانا تھا اس نے خود خاکے نہیں بنائے تھے اس کو بھی قتل کیا گیا تھا نا دا پرابلم از ناٹ دس میں آج ذرا تھوڑا سا چینج کروں گا ٹاپک کو ٹاپک ہی رہے گا لیکن میں چینج کروں گا what is extremism we need to understand that میں ایک ڈکشنری ڈیفینیشن پڑھنے لگا ہوں آکسفرڈ کی ایکسٹریمزم کی of the greatest possible degree or an extent or intensity ایک خاص ایکسٹریم ڈگری لیول کے اوپر کسی کو فالو کرنا the furthest or the highest degree of something کسی چیز کی ایکسٹریم لیول پہ فالوئنگ ٹھیک ہے اور میں فنڈامنٹلزم کو بھی فالو کرتا ہوں ڈکشنری میں ڈیفینیشن دے رہا ہوں فالوئنگ اے نیسسری بیس اور کور آف سینٹرل امپورٹنس کسی بھی چیز کی سینٹرل امپورٹنس کو ایکسٹریم لیول کے اوپر فالو کرنا affecting or relating to the essential nature of something or the crucial points about an issue کسی بھی ایشو کے کروشل پوائنٹ کو ایکسٹریمزم لیول تک کے اوپر یعنی کہ خاص لیول تک کے اوپر پورے اوپر تک عمل کرنا اگر کسی ریلیجن کسی آئیڈیالوجی کسی تھیالوجی کا کور ہی غلط ہو اور وہ آپ کو لڑائی مار کٹائی سکھاتا ہو جیسا کہ ہمارے گنی بھائی نے آلریڈی بول دیا کہ وہ محمد کے خلاف برا کہہ رہا تھا یا کچھ ایسا برا کہہ رہا تھا اگر کور پریکٹس اینڈ ٹیچنگ ہی غلط ہو تو آپ کے پاس ایکسٹریم عناصر نکلتے ہیں ایکسٹریم ایکسٹریم عناصر نکلتے ہیں جو کہ آگے جا کے قتل و قتال کریں گے لڑائی مار کٹائی کریں گے خون ریزی کریں گے لیکن اگر کور پریکٹسز اسکول ٹیچنگ ہی اچھی ہو وہ پیار سکھا رہی ہو تو آبویسلی کبھی بھی اس قسم کے عناصر نہیں نکلیں گے so the whole idea is that Islamic core teaching and practices are wrong no matter آپ کسی بھی پریکٹس کو پکڑ لیں ہم کسی بھی پریکٹس کے اوپر بات کر سکتے ہیں آپ جی۔ ارے آپ لوگ کو اپنے نبی سے محبت نہیں تو آپ لوگ کیا بات کریں گے ہمیں اپنی نبی سے محبت ہے اس لیے ہم یہ کرتے ہیں سر نبی سے محبت ہے uh, آپ کی بھاونا کا پورا سمان ہے اس میں ہم بالکل کہہ رہے ہیں کہ اپنے عشق سے محبت کیجیے اس کا پورا سمان ہے ان کی اگر شان میں کوئی گستاخی کرے تو ناراض ہونے کا بھی حق ہے شکایت کرنے کا بھی حق ہے کوئی مسلمان آج تک کسی دھرم کے کو کو یا نبی کسی کبھی کچھ کہا ہے بھگوان رام کے بارے میں کوئی مسلمان کبھی غلط شبد کہا ہے کہا ہے اور پوری ویڈیوز ہیں اور ان کے پورے کلپس ہیں اور ان کو باقاعدہ جیل کی سلاخوں تک بھی پہنچتے ہیں ایسی بات نہیں ہے تو اس لیے ہم یہ نہیں جا رہے ہیں جب دوسرے دھرموں کی باری آئے تو سزا دیجیے اور جب اسلام کی باری آئے تو خود سزا دے دیجیے صاحب یہی سکھاتا ہے اسلام لا آف لینڈ کی کوئی عزت نہیں ہے اور میں لا آف لینڈ انڈیا کی بات نہیں کر رہی میں کہہ رہی ہوں فرانس جاپان امریکہ بنگلہ دیش دنیا کے کسی بھی کونے میں لا آف لینڈ کی کوئی عزت نہیں ہے بدتمیزی کرتے ہیں سب یہ فرانس تو آپ طے کریں گے بدتمیزی ایک منٹ گنی صاحب آپ طے کر دیں گے بدتمیزی آپ ہی طے کر دیجئے یعنی دنیا کو آپ ہی چلا لیجئے پھیل رہا ہے دنیا کو مسلمان کہ ان لوگ پاگل ہو رہے ہیں ان لوگ پاگل ہو چکے ہیں امریکہ <laughs> اچھا۔, اچھا امریکہ جاپان فرانس سے اتنی تیزی سے اسلام پھیل رہا ہے یہ اچھا۔ لوگ گئے ہیں اچھا <laughs> تو یہ بوکھلا گئے تو کیا ہو گیا صاحب تو مسلمان کیا کریں گے قتل و غارت مچائیں گے زبردستی لوگوں کے کنپٹی پہ بندوق رکھ کے اسلام قبول کروائیں گے کیا کروائیں گے بھائی نہیں مسل... اسلام کے خلاف غلط باتیں غلط باتیں بتاتے ہیں کیا غلط بات بتائی غلط باتیں بتاتے ہیں کیا غلط بات بتائی مجھے ایک بات بتائیے نا کیا غلط بات بتائی ہر چیز تو غلط کہتے ہیں ہمارے نبی پہ جب حملہ ہوتا ہے ہمارے نبی پہ کیریکٹر پہ حملہ ہوتا ہے ہم اس کو برداشت نہیں عدالت نہیں ہے دنیا میں قانون نہیں ہے آپ کو قانون پہ بھروسہ نہیں ہے آپ کو ڈرائیونگ لائسنس ملا ہاں، ہوگا پاسپورٹ ملا ہوگا تو پھر آپ نے اپنی مکان خریدا ہوگا دکان خریدی ہوگی تو کورٹ میں گئے ہوں گے نا قانون پہ مجھے پورا بھروسہ ہے تو پھر کیوں سرطن سے جدا کے نعرے لگواتے ہیں اور کیوں اس طرح سے مرڈر ہوتے ہیں لوگوں کے یہی ہے اسلام جو لگاتے ہیں وہ غلط کرتے ہیں جو لگاتے ابھی تو آپ کہہ رہے تھے ابھی آپ اپنی بات سے پلٹ گیا گنی صاحب ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے کہا کہ برداشت کی ایک حد ہوتی ہے اگر اتنا زیادہ ستاؤ گے تو ہاں۔ پھر کریں گے اور اب آپ کہہ رہے ہیں لگاتے ہو تو غلط ہوتے ہیں طے کر لیجئے آپ کا من کیا ہے ایڈم سیکر تو کرتے نہیں نعرہ لگانا غلط ہوتا ہے نعرہ لگانا غلط ہوتا ہے ایڈم سیکر ہمیں ہنس اس وجہ سے رہا تھا انہوں نے کہا کہ ویسٹ میں اسلام بڑی تیزی سے پھیل رہے ہیں ان کے اپنے مسلمانوں کی اس وقت رپورٹ ہے کہ 24% اپوسٹسی ریٹ ہے from Islam in the west right now اور یہ مسلمانوں کی رپورٹ ہے according to non Muslim reports is over 30% 30% سے زیادہ ینگ جنریشن اس وقت اسلام چھوڑ رہی ہے in the west now let that be aside let یہ ہمارا آج کا ٹاپک ہی نہیں ہے لیٹ دیٹ بی اسائڈ کہ کتنے پرسنٹ چھوڑ رہے ہیں کتنے پرسنٹ نہیں چھوڑ رہے ہیں اچھا کٹر پنتھی کے اوپر بات آتی انہوں نے کہہ دیا جی آپ اپنے نبیوں کو یا اپنے بھگوانوں کو یا اپنے خداؤں کو آپ عزت نہیں دیتے بھائی اگر میرے بھگوان کو میرے نبی کو میری عزت کی ضرورت ہے تو بھائی اس کا بھگوان یا نبی ہونے کا فائدہ کیا بٹ دا پرپز آف ہم being in the highest place یہ تو بڑی اچھا، بے شرمی کی بات کر رہے ہیں آپ بہت بے شرمی کی بات کر رہے ہیں غنی صاحب سن لیں غنی صاحب سن لیں تاکہ آپ پراپر آنسر دے سکیں حضرت عیسیٰ کو ہم لوگ عزت دیتے ہیں حضرت موتا ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبر پہ ہم لوگ ایمان رکھتے ہیں حضرت سن لیں حضرت سن لیں پھر آپ جواب دیجئے گا اگر کسی بھگوان کو یا کسی پیغمبر کو میرے عزت دلوانے کی ضرورت ہے میت سے عزت دلوانے کی ضرورت ہے جو اس پیغمبر یا اس بھگوان کو نہیں مانتا تو اس بھگوان اور اس پیغمبر کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے ہم اگر ہم اس کو مان رہے ہیں تو ہم نے اس کی عزت کرنی ہے عبدالغنی صاحب مجھے ایک بات بتائیے نا عزت کا ایک پیغمبر کو غلط سلط کہیے گا عبدالغنی صاحب عبدالغنی صاحب بالکل کوئی پیغمبر صاحب کی شان میں غصہ کی نہیں ہاں، کرے گا بالکل ایڈم سیکر جی دیکھیے ٹھیک ہے آپ کا من نہیں کرتا ہے آپ نے اسلام چھوڑ دیا ہم آپ کی رسپیکٹ کرتے ہیں آپ کو فریڈم ہے اپنی اپینین رکھنے کی لیکن ساتھ ہی ساتھ فریڈم کے ساتھ کچھ رسپانسبلٹیز بھی آتی ہیں کچھ کرتویہ بھی آتے ہیں جہاں پر آپ کو دوسروں کے ایموشنز ہرٹ نہ ہو اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے تبھی آپ ایک ایموشنز ہرٹ نہ humanitarian there should be there should be a level مجھے یا کسی اور کو پیغمبر کو اگر میں نے پیغمبر کہہ دیا دیٹس مور دین نہیں ٹھیک ہے اگر اگر وہ چاہتے ہیں کہ پیغمبر صاحب بولیں سر دیکھیے کسی کو عزت بخشنے میں آپ اگر کسی کے لیے بہت پیار ہیں نہیں صاحب بھی مت بولا پیغمبر ہی بولی نا وہ پیغمبر ہاں۔ ٹھیک ہے لیکن لیکن آپ کچھ ایسے سبجیکٹس کو آپ میں چاہوں گی آپ سے کہ اس کی مریادہ بنائے رکھیں جس سے کہ جو لاکھوں کروڑوں فالوورز ہیں اسلام کے ان کی بھاپنائیں آہت نہیں ہونی چاہیے آپ فری ہیں آپ اپنی اوپینین رکھنے کے لیے لیکن گنی صاحب مجھے ایک بات بتائیے حجاب ہو چار شادی ہو تین طلاق ہو برقع ہو یا پھر اگر کوئی بھی گستاخی کر دیتا ہے ٹھیک ہے میں کہہ رہی ہوں پہلے تو بالکل ہونی ہی نہیں چاہیے بالکل نہیں ہونی چاہیے کسی بھی قیمت پر نہیں ہونی چاہیے اگر کسی سے غلطی ہو جاتی ہے تو پھر قانون اپنے ہاتھ میں لے لینا کیا یہ ایک ایسے مذہب کی نشانی ہے جہاں پر آپ یہ کہیں کہ معافی مانگے نا وہ آدمی معافی مانگے وہ آدمی معافی مانگے میڈم وہ آدمی معافی مانگے کہ ہم سے غلطی ہو گئی ہم نے غلط کہہ دیا بھول سے کہہ دیا اس کو معاف کر دیا جائے گا معافی مانگنے کے بعد بھی ادے پور میں کیا ہوا یہ آپ جانتے ہیں نا ایگزیکٹلی ادے پور میں معافی نہیں مانگا تھا اس نے اچھا نہیں مانگا تھا باقاعدہ پولیس اسٹیشن میں جا کے مانگا تھا اگر آپ کو نہیں پتا ہے تو آپ نے فیکٹ چیک کر پولیس اسٹیشن میں جا کے دیکھیں اور پولیس اسٹیشن میں جا کے کیوں پروفیسر کو لانگتا میڈیا کو بلا کے معافی مانگنے کی ضرورت نہیں پڑی میڈیا کو بلا کے پروفیسر کو تو معافی مانگنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی 24 گھنٹے کے اندر اس کو جا کے قتل کر دیا گیا میڈیا کو بلا کے مانگتا تھا میڈیا کے سامنے مانگتا کہ ہم سے غلطی ہو گئی ہم کو معاف کر دو ہسٹری کا پروفیسر تھا اس نے ہسٹری کا ایونٹ دکھایا تھا اپنی کلاس میں اس کو کیوں مارا گیا وہ تو ہسٹری کا پروفیسر تھا اس نے بتایا ہسٹری میں یہ ہوا ہے تو آپ کے حساب سے چلے عبدالغنی صاحب پوری دنیا مسلمانوں کے حساب سے چلنے لگ جائے جیسا مسلمان کہیں دن تو دن رات تو رات دھرتی گول تو گول چپٹی تو چپٹی نہیں نہیں ایسے چلے کیا دنیا مسلمانوں کے حساب سے دیکھیے میڈم پھر میں نہیں کہتا مسلمان نہیں مسلمانوں کے حساب سے نہ چلے لیکن مورل کے حساب سے چلے اپنا اخلاق اپنا مورل کیا کہتا اس کے حساب سے چلے مورل پیدا ہوئے ہیں صاحب جو لوگ نہیں نہیں تو کیا مطلب دنیا میں مطلب دنیا میں دو طرح کے لوگ ہیں ایک مسلمان جو بہت ہی سپیریئر ہیں ہیں ہیں اور دنیا میں دوسرے طرح کے لوگ جو انفیریئر ان کا دھرم پورا کیا کہہ رہے آپ ہاں، عبدالغنی اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ ایک منٹ عبدالغنی الغنی اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا سمان ہو سنیے ایک منٹ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا سمان ہو تو اتنا ہی سمان آپ کو ایڈم سیکر کو بھی دینا ہوگا میرے لیے آپ دونوں میرے مہمان ہیں ایک نہیں مانتے کسی دھرم میں اپنے کیا بنا دیا ارے سر ان کی مرضی انڈیویجولیٹی آپ کیا ہاں؟ کھائیں گے کیا نہیں کیا پہنیں گے کیا نہیں یہ میں طے نہیں کروں گی نا نہیں آپ آزاد دنیا میں رہتے ہیں آزاد خیالات کے لوگ ہیں کیا اپنے دھرم کو تو نہیں بدلتے ارے ان کی مرضی ہاں؟ دھرم کو تو نہیں بدلتے ارے سر عبد الغنی صاحب عبد صاحب میرے ہی پریوار میں کچھ لوگ نان ویج کھاتے ہیں کچھ لوگ نہیں کھاتے کچھ لوگ پوجا کرتے ہیں کچھ لوگ نہیں کرتے تو اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ مطلب ان سے وہ خراب ہو گئے یہ تو پھر کٹر پنتھی سوچ ہوئی تو نہیں ہوئی تو کیا ہوئی آپ میری بات سمجھئے میں ہاں۔ نے کہا اپنے نہیں نہیں میں میری بات سنیے میں نے کہا کہ اپنے دھرم میں کوئی تبدیلی مت کرو کوئی چینج مت لاؤ مجھے کوئی شرم نہیں ہے میں ہندو دھرم کو مانتی ہوں میرے دھرم میں ستی پرتا تھی جس کو ابولش کیا گیا ختم کیا گیا میرے کو گرو ہے اپنے سناتن ہونے کا کہ اگر کوئی گلتی تھی تو اسے اسے سویکارا اور اس کو ترنت ٹھیک کیا اس میں کوئی شرمندگی نہیں ہونی چاہیے وقت کے ساتھ چیزیں بدلتی ہیں دنیا بدلتی ہے کوئی بھی قانون ایسا نہیں اسلامی قانون جو ہاں، آپ تو چار شادیوں کے لیے سپریم کورٹ میں سنیے نا چار شادیوں کو لے کر ابھی تک کلیرٹی نہیں ہے صاحب چار شادیوں کو لے کر ابھی تک کلیرٹی نہیں ہے آپ کو لگتا ہے اکیسویں صدی میں چار شادی کا قانون صحیح ہے کیوں نہیں ہے بھائی کیوں نہیں ہے اچھا, اچھا۔ اگر آدمی کے اندر تو عورت بھی کر لے صاحب گنی صاحب پھر عورتوں کو بھی دیجئے نا برابری کا حق تو دوسری شادی آپ کیا عورتوں کو بھی پھر برابری کا حق دے دیجئے وہ بھی کر لیں چار شادی کیا دقت ہے <coughs> دیکھئے چھوڑیے وہ ٹاپک نہیں ہے انسانوں میں نسل مردوں سے چلتی ہے ایسا ہے ٹیسٹیو بیبی بھی ہوتی ہے اور سپرم ڈونیشن بھی ہوتی ہے کوئی مرد کی ضرورت نہیں ہے اس طرح سے آپ اتنا اتنا لوجیکل دنیا نے بہت ترقی کر لیا صاحب مہیلاؤں کو اتنا کم تر سمجھنے کی کوشش کم سے کم اپنے دماغ میں مت کیجیے دنیا ترقی ہاں۔ آپ لوگ تو سروگیسی کو بھی آپ لوگ آپ لوگ کہتے ہیں دوسری شادی کر لو مگر سروگیسی کی وگیان کو مت اپناؤ آپ لوگ تو یہ بھی مان رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں وہ بھی گناہ ہے کیوں نہیں کیوں نہیں کیوں نہیں کیوں نہیں ہاں؟ کیوں نہیں کیوں نہیں مانے گا آدمی جہاں پہ جو حق بات ہوگی اسے لے گا نہیں نہیں سروگیسی مطلب دوسری بیوی لے حق وہ ہے جو انہوں نے خود ڈیفائن کیا ہے حق وہ ہے جو انہوں نے خود ڈیفائن کیا وہ حق بن گیا جو ان کا دھرم کہتا ہے وہ حق بن گیا جو ان کا دھرم نہیں کہتا وہ حق نہیں بنا ہم نکاح کے ذریعہ لائیں گے ہم نکاح کے ذریعہ لائیں گے ہم نکاح کے ذریعہ لائیں گے حق وہی ہے جو اسلام کہتا ہے everything else is false everything else is false بالکل حق وہی ہے لیکن اسٹریم نہیں ہے اسٹریم ہاں، نہیں ہے کس نے کہا کس نے کہا ہاں؟ حق وہی ہے آپ کو حق کس نے دیا ہے کہ اسلام کو حق بنائیں حق وہی ہے اسلامی حق ہے آپ پڑھیے اسلام کا مطالعہ کی قرآن پڑھیے حق آپ کو حق کس نے دیا کہ آپ دنیا کے لیے اسلام کو حق بنائیں بلکل حق ہے اس لیے بول رہا ہوں ارے ون بائی تھرڈ بھی پاپولیشن نہیں ہے آپ لوگوں کی آپ کو حق کس نے دیا ہے کہ اسلام کو حق بنائیں سب کے اوپر کون پاپولیشن سے کیا ہوتا ہے ساری دنیا کا یہ میرا مذہب ہے اسلام کہتے حق پہ ہے اور یہ حق پہ ہے یہ میرا مذہب ہے اسلام میں کوئی ہے آپ خود جانتے ہو گے لیکن آپ مان نہیں رہے ہو آپ مان نہیں رہے ہو آپ مان نہیں رہے ہو خود جانتے ہو آپ coming back to Adam Adam tell me few reasons جس سے ہم کہہ سکیں کہ اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اس بات کو مانتے ہیں کہ اسلام ایک کٹر پنتھی سوچ والا مذہب ہے آپ اس کو پروف کرنے کے لیے کچھ لاجیکل قرآن حدیث کا حوالہ یا کچھ ایسی باتیں دے سکتے ہیں جس سے یہ پروف ہو اور پھر میں گنی صاحب کے پاس جاؤں گی جی آپ آپ ابھی دیکھیں میں نے بتایا کہ انہوں نے خود اگری کر لیا کہ حق اسلامی ایک میں ریفرنس دیتا ہوں قرآن چیپٹر نمبر 33 ورس نمبر 59 خاموش رہیے حضرت مجھ سے پوچھا گیا حضرت مجھ سے پوچھا گیا حضرت مجھ سے پوچھا گیا قرآن سورہ احزاب کی آیت نمبر 59 وہ کہتی ہے کہ یا ایو النبی کل الازواج کا و بناتی کا و نسائل مؤمنین یدنین علیہن من جلابی جلابیبہن ہن کیا جی اپنی اے نبی اپنی بیویوں کو اپنی بیٹیوں ہاں، کو اور اہل ایمان ہاں۔ خواتین سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی چادروں کا اوپر سے ڈال لے یہ جو شٹل کوک برقع ہے نا یہ کہاں سے آیا ہے یہ قرآن سے آیا ہے اپنی چادر کو اوپر سے ڈال لے ہاں، کا شٹل کوک کا قرآن مجید سے آ رہا ہے میں کا عورت آپ نے صحیح صحیح آیت پڑھی ختم کی اگر آپ کی عورت کا اورا اورا اورا کہتے ہیں ننگ بنا اورا عورت کا ننگ بنا مس پیناز آپ اس وقت ننگی ہیں کیونکہ آپ کے بال نظر آ رہے ہیں ایک عورت کے اورا میں اس کا بال بھی شامل ہے ہیئر اس کی گردن بھی شامل ہے اس کے ہاتھ اس کی پنڈلیاں شامل ہیں یہ سب کچھ اورا کے اندر ننگ پنے کے اندر اگر اردو میں ترجمہ کرے ہندی میں کیا کہیں گے یہ کٹر بنتی نہیں ہے تو اور کیا ہے بتائیے حضرت کہے کٹر پنتی بھیا انگریز لوگ ٹھنڈک میں تھری پیس میں رہتا ہے اور اپنی عورتوں کو اسکٹ میں رکھتا ہے یہ تو بے شرمی ہے نا جی طے کریں گے آپ طے کریں گے شرم اور حیا کا پیمانہ آپ طے کریں گے میں طے نہیں کر رہا ہوں نظر میں آپ کی سوچ جو ہے وہ بے شرم ہو سکتی ہے آپ کی نظر میں میرا پردھان آپ کو طے کرنے والی گائیڈ لائنز کیا ہے کہاں سے باندھی ہیں گائیڈ لائنز مجھے ایک بات بتائیے اسلام میں تو یہ بھی کہا گیا ہے نا پیغمبر صاحب جیسے دکھتے تھے اچھا سنیے نا ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ اسلام میں یہ بھی کہا گیا ہے نا کہ پیغمبر صاحب کا جو آچرن تھا جو ان کا کنڈکٹ تھا اس کو فالو کرو ویسا بننا دکھنے کی کوشش کرو تو کہاں آپ کی داڑھی کہاں آپ کے سر پہ ٹوپی ہاں، کہاں آپ کا پیجامہ اور کرتا ہاں میں تو میں اچھا مسلمان نہیں ہوں نا میں اچھا اچھا, اچھا۔ منافق ہے منافق اچھا مسلمان نہیں ہوں منافق ہے اور عورتوں کو اچھا مسلمان ہونا بہت ضروری ہے مرد چاہے کیسے بھی رہے ہے نا عورتوں کا اچھا مسلمان ہونا ضروری ہے عورتوں کا اچھا مسلمان ہونا ضروری ہے مرد چاہے کیسے بھی رہے ارے اس پہ کوئی تو یہ میں پوچھ رہی ہوں میں نہیں مرد کی سنت ہے یہ سب سنت ہے اگر سنت سنت آدمی اچھا اچھا تو ہلکا ہلکا پھلکا پھلکا ہوگا اپنے حساب سے چیز کریں گے یہ بہت ہے ہے رکھنا لیکن عورت کا پردہ کرنا فرض ہے قرآن کے تھرو ہے قرآن کے تھرو ہے جیسا کہ مس فیناس میں نے بھی آپ کو بولا اکارڈنگ ٹو اسلام آپ اس وقت ننگی پھر رہی ہیں کیونکہ آپ کے سروں کے بال نظر آ رہے ہیں اور گردن نظر آ رہی ہے آپ اس وقت اکارڈنگ ٹو اسلام ننگی پھر رہی ہیں قرآن کے مطابق سورہ آئے آپ کو جو اسکالرز ہیں وہ اس چیز کی ٹرانسلیشن بتا رہے ہیں اور تفسیر بتا رہے ہیں اور وہ بتا رہے ہیں کہ عربی زبان میں عربی زبان میں ادنا کے معنی قریب کرنے گئے مگر جب اس کے ساتھ الا کا سلسلہ آ جاتا ہے تو اس میں ارخا ہے یعنی اوپر سے ڈالنا ہے اور آپ کا اسلامک اسکالرز نے اس چیز کو کلیئرلی بتایا ہے کہ اس میں آپ بھی پردہ ہے اور اوپر سے لے کے ایڈم ایڈم میں میں بہت چھوٹے میں کیونکہ ہمیں کو اس کو ارے اس وقت ارے میرے بھائی سنیے اس وقت کپڑے کی کمی تھی تو ہاں۔ ایک ہے اب کپڑا زیادہ ہے اب سب کے پاس ہے تو اور اچھا ایک چیز بتائیے نا مسلم عورتیں کرتی ہیں تو آپ لوگ کو پیٹ میں مروڑ کیوں ہوتا ہے نہیں زبردستی کریں سنیے سر سنیے سر گنی صاحب زبردستی کریں تب مروڑ ہوتا ہے ہاں، کوئی بھی پردرشن لڑکے جب جینز پہن کر کالج ہاں، جاتے ہیں تنگ تنگ جینز اور تنگ ٹی شرٹ پہن کر جاتے ہیں تب کوئی پردرشن نہیں ہوتا تب کوئی مولانا نہیں آتا لیکن لڑکی کا حجاب نہ ہو تو سب کو دقت ہوتی ہے ایران میں مہلائیں نہیں پہننا چاہتی حجاب تو ان کو گولی مار دی جاتی ہے تب دقت ہوتی ہے ٹھیک ہے نا مرضی جیسے آپ کی مرضی ہے ان کو بھی اللہ سے ڈائریکٹ ڈیلنگ کرنے دیجیے نا عورتوں کو بھی عورتوں کا ٹھیکہ مت لیجیے نا میں یہی کہہ رہی ہوں کہ عورتوں کو بھی اللہ سے ڈائریکٹ ہاں۔ ڈیلنگ کرنے دیجیے جیسے آپ تھوڑے سے گنہگار ہو گئے عورت بھی ہو جاتی تھوڑی سے گنہگار مسلم عورتیں ماشاءاللہ خود سے پردہ ہے نہیں ایران میں تو نہیں کرنا چاہتی صاحب ایران میں نہیں کرنا چاہتی آپ خبر پڑھتے ہیں اخبار پڑھتے ہیں ایران میں نہیں کرنا چاہتی صاحب سڑکوں پہ آ رہی ہیں گولی کھا رہی ہیں مر رہی ہیں بال رہی ہیں ان کے حال پہ چھوڑ دیجئے اچھا, اچھا،, اچھا۔ <coughs> عبد الغنی صاحب مجھے ایسی کوئی وجہ بتائیے جس سے اسلام کو ایک کٹر پنتھی مذہب نہیں سمجھنا چاہیے مسلمانوں کو کٹر نہیں ماننا چاہیے ایسی کچھ وجہ گنا دیجیے پانچ گنا ہے تو بہت اچھا ہے ایک وجہ تھوڑی ہاں۔ <laughs> ٹھیک ہے میں گناتا ہوں کہ جیسے میری دیکھیے مجھے کٹرتا نہیں میں اس سے بات بات کر کر کر رہا رہا ہوں ہوں کھل آپ سے <clears throat> دوسری یہ مسلمان کا پڑوسی بھوکا نہیں ہو سکتا چاہے وہ پڑوسی ہندو ہو سکھ ہو عیسائی ہو یہ دوسرا یہ ہے یہ مطلب ہے یہ تو نیک نیتی ہوئی اس میں کٹرتا کا کہاں آیا کوئی بھی نہیں کٹرتا نہیں مطلب نیک نیتی ہوئی یہ تو سبھی دھرموں میں ہوتا ہے جے میں تو کہا جاتا ہے کیڑا جی، بھی نہیں چاہیے تو ہے ہی نہیں ہے اچھا نہیں ہے بالکل نہیں ہے مار کاٹ ہاں، مذہب مطلب مار کاٹ سختی ہاں، صفائی ہے پابندی کچھ نہیں ہے یہ سب ہے ہی نہیں ہے اسلام میں اسلام میں ہے کچھ نہیں ہے اسلام میں سختی ہے ہی نہیں ہے اور جو لوگ اسلام چھوڑ دیں ان کو مار دو ایسا کچھ نہیں ہے کافروں سے انتقام لو ایسا کچھ نہیں ہے اسلام میں مطلب گستاخ رسول کی ایک ہی سزا سرطن سے جدا ایسا بھی کچھ نہیں ہے اسلام میں سب نہیں ہے نا اسلام میں ہاں نہیں دیکھیں گستاخ رسول کی سزا ہے لیکن سر سرطن سے جدا یہ سب نہیں ہے گستاخ رسول کی سزا ہے اور وہ سزا کوئی بھی مسلمان دے دے جس کا منع ہے وہ اٹھا کے دے دے ملنی چاہیے لا آف لینڈ پہ بھروسہ نہ کرے ایسا لکھا ہے اسلام میں جو سزا مجھے دینی ہے یہ حکومت نہیں سنیے میری بات میری بات سنیے اسلامی حکومت ہوگی تب اس کا سزا متعین ہوگا اس کے بعد وہ فیصلہ ہوگا یہاں اچھا۔ پہ یہاں سیکولر ملک ہے تو اس میں یہ فیصلہ یہاں پہ اس طرح کی باتیں کرنی بھی نہیں چاہیے اور فیصلہ اس طرح کا ہو نہیں چلیے آپ عبد الغنی صاحب اور ایڈم سیکر آپ ہمارے ساتھ شو میں شامل ہوئے کیا میرا لاسٹ پوائنٹ ہاں۔ رہ گیا تھا انہوں نے کہا جی کوئی کٹر پنتھی نہیں انہوں نے پانچ مثالیں دی ساری کی ساری میں قرآن و حدیث کے ذریعے غلط ہیں ایون حدیثیں کلیئر کہتی ہیں شریعہ اسلامیہ ہر لحاظ سے کہتا ہے کہ جس نے اپنا دین چھوڑ دیا اسے قتل کر دو چاروں امام امام شافی امام مالک امام حنبل کسی کا بھی اٹھا لیں سنی امام وہ کلیئرلی کہتے ہیں کتنے دنوں بعد اس پہ اعتراض ہے تین دنوں بعد تین مہینوں بعد یا تین ہفتوں بعد کتنی دیر سے کھانے کے بعد لیکن مرتد کو مار دو چاروں امام کلیئر کہتے ہیں اگر آپ قرآن کی ایک آخری آیت دیکھنے توبہ ایک سو تیس وہ کہتی ہے اے ایمان والو جنگ کرو کس کے خلاف کافروں کے خلاف جو تم سے قریب ہیں اور وہ تمہارے اندر سختی پائیں سختی پائیں کٹرتا پائیں ٹھیک ہے کتلتا پائیں ہندی کے اندر جی. لکھا ہوا ہے کٹلتا پائیں یہ قرآن کی آیت بول رہی ہے کہ ایز اے مسلم اگر آپ کے ارد گرد کافر ہیں تو وہ آپ کے اندر کتلتا پائیں کٹرتا پائیں قرآن کہہ رہا ہے سورت اب آیت نمبر ایک سو تیئیس یہ کس طریقے سے غلط کہہ رہے ہیں ایڈم وقت کی کمی ہے ہم ایک اور شو کے ساتھ آپ کے جی۔ ساتھ دوبارہ واپس آنا چاہیں گے غلط ٹرانسلیٹ کر رہے ہیں غلط ٹرانسلیٹ کر رہے ہیں آپ صحیح کر دیں آپ صحیح کر دیں آپ صحیح کر دیں سورت توبہ آیت نمبر ایک سو تیئیس ہاں۔ آپ غلط ٹرانسلیٹ بتا دیجیے ہاں، ہاں، ہاں، میں سر سمجھ آئے گا ہی نہیں اب اب نہیں سمجھ آئے گا قرآن توبہ آیت نمبر 123 ارے آپ بیوقوف آدمی ہیں آپ ایڈم ہاں، اچھا، سیکر اور یہاں ہاں۔ پر عبدالگنی صاحب دونوں نے اپنے اپنے پوائنٹس رکھے ہیں ہمارے درشک خود میں آپ لوگوں سے کہوں گی کہ خود بھی آپ قرآن حدیث سے پڑھیں تمام جو آپ کے پاس انفارمیشن ہے اسے گیدر کریں اپنے اپنے اسلامی اسکالر سے اپنے جو مولانا مولوی ہیں عالم ہیں ان سے بات چیت کریں اور پھر ہی اپنی رائے قائم کریں کارکرم میں آئے گئے دونوں پینلس کی رائے اپنی نجی رائے تھی اور ہم بار بار یہی کہتے ہیں کہ اس کارکرم کا مقصد سوال اٹھانا جواب تلاشنا ہے نہ کہ کسی بھی دھرم کی بھاوناؤں کو آہت کرنا